حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد زعفران لگائیں اور اسماعیل بن ابراہیم سے یہ لفظ مروی ہے آئیت زعفر الرجل سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اناسی